محمد گو ہاں جی؟ باتوں پر نے تفصیلی بات کی ایک اس پر کہ مجرد رہنا افضل ہے مجرد کسے کہتے ہیں مردہ سے خلط میں رہنا نہیں خلط میں رہنا ایسا لکھا جائے ایسے طرح جیتے کے طور پوچھتے رہے مجرد بنے کسے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بتائے جی قائم رہنا

بغیر شادی کے مجرد رہنا اس پر ہم نے بات کی بہت پسند اور ایک یہ ہے کہ بغیر کمائی کیے ہوئے مکمل اللہ کی عبادت میں شادی کرنا یا مجرد رہنا نہیں اور قصب حلال کرنا یا بغیر قصب حلال کرنا اللہ نے بڑا میری بات بڑے میری بصیرت نے سی فرمایا ہے بات کرنے کے بعد انہوں نے اکاون فیصد دلائل نے کہا انہوں نے جو دلائل اکاون فیصد دلائل شادی کرنے کے حق میں دیے ہیں اور انچاس فیصد خلاف ہاں جی؟ اور جس آدمی کو سکون بات نصیب ہو وہ آدمی جمنی بدکاری میں مبتلا ہو اور اس کے لیے شادی کرنا فرض عین ہے تاکہ معصیت سے نکلے یعنی اور معصیت ماسیت معصیت کا اختلاط ہوا تو نہیں ہے لیکن ہونے کا کبھی خطرہ ہے اس آدمی کے لیے شادی شادی کرنا اگر کے پاس وسائل ہوں واضح اور گناہ گنا میں خطرہ تو نہیں ہے لیکن جذبہ اس کو ہوتا ہے اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے کے لیے مستحب ہے تو آپ پھر بھی ہیں ہم مطلب لوگ یہ بات تاری نہیں ہوتا ہے کہ جب تاری ہو سکتے ہیں جب بنا کے بدلے جا سکتے ہیں وہ بالکل جذبات تاریخ نہ ہوتے ہوں اور آدمی کا بہت زیادہ انداز ہو جنہیں کاموں میں اور وہاں جنہیں کاموں کا دار و مدار ہو گیا ہو

خوبصورت میں کرنا اور کمائی کرنا کسی آدمی کو مکمل توقع حاصل ہو اور یہ فاقہ مسئلہ کا فاقے تو جھیل سکتا ہو سوال نہ کرتا ہو کسی کو اپنے نہ بتاتا ہو اور آج کے بال بچے بھی نہ ہوں اکیلے ہو تو یہ اگر مکمل اللہ کی بارے میں رکھتا ہے اور کمال نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اب تک نہیں ہے اور ایسے لوگ کہ جو اتنے عام دینی کام میں مصروف ہے کہ گھروں وہاں ہیں ان کاموں کا حرج ہوتا ہے اور ان مسلسل وقت لگا ہوا ہے یہ اگر کمائی نہ کریں تو ان کے لیے جائز ہے تو اس لیے اعتراض کا رستہ یہ ہے کہ آدمی حالات پیشہ اختیار کرے شادی کرے معاشرے میں زندگی گزارے ہاں جی؟ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہو عمر معروف کرے کرے خدمت حلق کرے ہاں جی؟ اور لڑے بھی کرے لڑے بھی کہتے ہیں اپنے قریبی رشتے داروں سے حقوق کو پورا کرنا ساری باتوں کی ترتیب ہے اس کو اختیار کرنے سے زندگی ہاں جی؟ راشدین اشد بشرا یہ ان لوگوں میں سے ہوئے ہیں جو دنیا دین اور دنیا کو کٹا فلا رہے رضا کماروں تو یہ عمر کے آدمی سے جب کترا پہ تب کے جو اپنے کو گنگا سکو نہیں ایک جب کترا تھا بٹکا کا نام تھا تھا ایک باپ اور اس نے آپ زندگی میں اپنا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ اخبار کی خبر یاد ہوگی کہ عید ہوئی تھی اور پشاور میں یعنی کوئی وزیر اعلیٰ گزرا تھا گھر خان اس کا نام تھا کہ وہ اخبار میں آیا تھا اس کے ساتھ گلے گلے ملتے ہوئے اس کی جیب کاٹی گئی ہے گرو میں خبر آئی تھی کہ وہ میں نے کاٹی سمجھ نہیں رہی آئی سولہ کہ وہاں کیوں پریشان کرتے لوگوں کو آ گیا کرتے تھے لوگوں کا وقت ضائع کرتے اپنا وقت ضائع کرتے ہو اب بھی وہ منشا پوری نہیں کرنا اب نمبر پر چلنا ابھی آدمی کی بنائی کر دی نفرت ہو گئے اب بھی نہیں اس کو میں نے کیا کہا اب بھی نہیں اس کو میں نے کیا کہا ہے میں جا کر وہاں مزدوروں میں کھڑا ہوں ہاں جی، کوئی لے جائے کسی کو اوپر اٹھاؤں اور اوپر لے جاؤں اس کا جی، سیمٹ لوگ اس کا مزدوری کروں میرا مکان گلنٹر ہو رہا تھا تو بیٹا میرا بڑا اور میں گئے تو اس نے مجھ سے کہا ضرور ہمارے گھر میں ہمارے جو پاس میں آدمی رہتا تھا نا جس نے ڈاکہ کیا تھا کہ کیا ہوا تھا ڈاکہ کیا ہوا تھا کیوں گلنڈر میں کام کر رہا ہے میں نے کہا بچے نے کہا وہ درخت پہ پیداشت ہے میں نے کہا بچے سے لو پیدا کسی اور کسی درد پیدا ہو کام بن جائے اس ہاں؟ میں یعنی سوال نہیں کرتا تھا کہ میں کو آفا کروں گا ہمارے بھائی گلاب صاحب نے یقین طور پر بیان کر سکی لوگوں کو زندگی وقت آج میزبانوں رضو جی نے پیغام بھیجا کہ ان کو اٹھا کر گھروں کو بھیجو شاید نہیں کریں اور نوکریاں کریں کمائی کریں اور ریٹائر ہونے والے آدمی کا ایک مہینہ یہاں پر لو اور ایک مہینہ گھر پر ان کا ایک مہینہ لو ایک مہینہ یہاں پر رہے ایک مہینہ مختلف ہے یہ بہت محتاط بہت زیادہ بیدار سمجھدار لوگ اس کو نبھاتے ہیں اور میں ہماری طرح آدمی اہل بن اہل ہیں کہہ رہا تو اپنے آپ کو اہل طاقت بنے ہوئے تھے کھانے والے کس سے کیا کھائیں گے کس سے کیا کھائیں گے یہ بات ہے اور ایسے ہی جو ہے تو بڑے چھاتیوں کا رستہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے یہ جو بہت فہم آدمی ہوتا ہے جس میں بات کی نگرانی کرتا ہے پتا چلتا ہے کہ میرے کے کام کس کن جذبات کے تحت ہو رہے ہیں کس چیز سے میں متاثر کر رہا ہوں اس کو بہت باریک دینی حاصل ہوتا ہے ہر ایک آدمی نبھا ہے ٹھیک ہے زندگی جو ہے وہ آسان اعتدال والی ہے اس کو آدمی اختیار کرتا ہے ایک آدمی اتنا مجھے رکھ دیا نوافل میں ذوق کمزور ہو گیا آلات کمائی کر رہا اس کے قابل میں رہا اور جواج کے قابل میں رہا اس کی نمبر بارہ مہینے سے وافل ہے جس کے خواب مضبوط ہے اور جواج کے حکومت پورا کر سکتا ہے اپنے میں کمائی کر سکتا ہے وہ دوبارہ طلبا کرنے آپ کو کتنا سنا رہا کہا ان کو پاس کرانا ہے اور مولانا صاحب نے مجھے بلایا کہا کہ ان کو بیٹا عظیم فرما ان کو پاس کرانا میں نے کہا جی پاس نہیں ہوں میں نے کہا کہ پھرتے ہیں سارا پھرتے ہیں اور بولتے ہیں کہتے ہیں ہم بیسٹ کرتے ہیں پھرتے ہیں بولتے ہیں پھرتے ہیں اور بولتے ہیں پھر آ کر رات بیٹھے ہم یہ متقی کے ہاتھ پہ کھانا کھائیں گے بغیر کا گوشت لا کر خوب پکاتے ہیں پھر بیٹھ کر کھاتے ہیں کھانے کے بعد ان کی مجلس قائم ہوتی ہے ایک شوق اظہار انتظام حیدرآباد انہوں نے ہاتھ ادا ہاتھ ادا جیسے میں جب جماعت میں بات کیا تھا وہاں یہ تھا یہ تھا تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ شوق ادا نہ حضرت فضل آباد انہوں نے ہاتھ ادا جب مقام فضل آباد گئے وہاں یہ کہ ایک گھنٹہ کی بچت گرم ہوتی ہے کاروباری اسلام میں تو سردیوں کا موسم ہے پھر یہ رضائیاں بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھتے ہیں کتاب پڑھنے کی لیے یعنی کرنے کی یوں بیٹھتے ہیں پندرہ منٹ بعد سارا دن کا پھرنا بولنا اور کھانا کا خمار کرتے ہیں بات ہو جاتی کتاب زمین پر گری ہوتی ہے فرق ہوتی ہے میں نے کہا تو مدانسہ رہتے پاس میں پھر کیسے ہوگا میں کہتا پابندی دکھاؤ میں پھرنا بولنا تبدیل نہیں ہوں مارکین فرماتے ہیں کہ جو لوگ دن کا کام کرتے ہیں تقریباً کرتے ہیں پھرتے پھراتے ہیں ان کو باقی لوگوں سے زیادہ اکیلے ہو کر اللہ کے ذکر میں لگنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس کا اپنا حال بگڑ جائے اس آدمی کے پاس روشنی نہ ہو تو اس کے پھرنے سے اس کے بولنے سے کام نہیں چلے گا اس کے پاس روشنی نہ ہو روشنی کیا پھیلائے گا آج مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلایا تو مولانا بڑی خوشی کیا کرتے ہیں کہتے کہ تبلیغ اس کا نام نہیں ہے اقرار اختیار کرنے کا نام نہیں کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں آدمی کی کمر ٹوٹتی ہے پر پر اور پھر کو یہ بولتے ہیں سمجھ سے قائم ہوتے ہیں مزہ آتا ہے ہاں؟ ہمارے کالج خبر منڈی سارے کے طلبا تو بڑے نزدیک ہے سالوں کے پیچھے بولتے رہتے ہیں تو میں وہاں کالج میں کہا ابھی سے زیادہ چالیس ہے بٹاک پٹاک پلانا پاس کی <laughs> تو ایک سارا لڑکا میرے پاس آ گیا اس نے کہا میں نے کہا کیسے آئے تمہارے پاس پاس ایک تعلیم بات ہوتا ہے تو میں نے کہا تعویذ تعویذ کو کو آ مٹ بنا دوں پندرہ گھنٹے میں آپ کو سہ بننا تو وہ بہتر کہاس تعبیز کا وہ اس نے کہا بس یہ تعویذ کا کوئی چلا اس کے ساتھ تو دوسرے اس لڑکے نے کہا کہ پچھلے گھنٹے جی کو تعلیم کیسے پڑھوا یہ کیا بات تھی ہاں، اللہ جان پہ ان کو بڑی ان کو سمجھایا پڑھتے رہے پاس ہوئے ابھی دو سال بعد آیا کرتے ہیں ان کی تشکیل جیسے لوگ سے ملنے گئے ضرور آتے ہیں کہ مولانا صاحب وفات پا گئے ہیں ملنے کی کوئی بات نہیں یہ تو آئے گا تو وہ کہہ رہے تھے کہ باقی تبدیلی والے ختم چلے مرکز والوں میں لیکن وہ نہ تھے جیسے مولانا صاحب کی بھائی جیسے پڑھتے تھے وہ ہمارے لیے پیدا تھا حالانکہ وہ کشتر کی کیا سمجھا دی سبحان اللہ آخری رپورٹ کی رحمان صاحب نے کیا بتائی فیصلہ ہم تو شکر اور مہاجر کے پابند نہیں ہیں ہم تو کسبری خان کے پاس کسبری خان کا رابطہ کیا نہیں ہمارے امام صاحب کا رابطہ ہوتا ہے ہماری یونیورسٹی بھی کسمری خان کے اعلان پر اعلان کرتی ہے تو ملی خان کے اعلان پر ہے اعلان کرتی ہے سمجھا کر چلا دیتی ہوں تو اس وقت ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو اس کے شرکت وغیرہ کے پابند نہیں ہیں جاوید خان جاوید تو موجود نہیں تو پہلے پہلے ان کا کا کا فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ ہو ہو ہو گیا گیا تھا تھا چند بار اس کس میں غلطی گئی تھی نے کیا کیا کہ عثمان قدر وغیرہ نہیں کریں کریں گے گے ہم اپنی گولیوں پر اور ہمارا فیصلہ ان کے کے فیصلے ساتھ مطابق آتا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ نہیں کہیں گے کیا اس نہیں اپنی گوئی گولپ

تو خالص میں سیکھا ہوا اس لیے یارون میں امام غزالی نے ہم لکھا ہوا ہے ضروریات زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں لگنا فرض کفایا ہے انسانوں کی ضرورت غلہ پیدا کرنا انسانوں کی ضرورت کا کپڑا بننا پیدا کرنا ڈالنے کے لیے سردی گرمی سے بچنے کے لیے میں کپڑا سلایا جاتا ہے اس کے سرزیوں پہ بیٹھنا یہ شعبہ سردی کے پائے ہیں شاہ صاحب کو دکھنا اس بات کو نہیں سر شاہ صاحب کے سنیں ہاں جی۔ یہ تمہارے گاؤں والا لطیفہ ہو گیا صاحب نے کلاس میں کہا کہ ٹائی کی بات آئی اس نے لگو تھا اس نے پوچھا کہ ٹائی کبھی دیکھی ہے تو ایک لگا تھا اس نے کہا دکھائی بھی آپ کیسے دیکھی ہے <laughs> وہ سمجھے کہ جو گڈے پر لگائے ہوئے نہیں آتا وہ کیا کہتے ہیں ایک وہ لمبی سی کھینچ کھینچ کر اسے پیڑیاں بناتے ہیں کبھی کیا بناتے ہیں جی؟ تو اس کو

اب اس کو اگر ایک چھ مہینے کتابوں کے ساتھ چھوڑے سال لگا چھ مہینے کے ساتھ بھی کرایہ سب سے سمجھ جائے گا

Gracias. کاف ایسی دعا کی ہے کسی دن کام ہم نے شروع کیا مجھے کبھی پیسے

لوگوں نے مصیبت بنا دی لیے بڑے پریشان ہونے لگا پورا گے چونتیس لاکھ کمال ساری جائیداد کے نام پر پرانا خاصہ کو جا رہے اس میں ساری کا کافی اثر کر حضرت کرے سو جا رہا ہے میں ایک دم کل کرنے کے لیے کہا گیا کہ جانا صاحب خاتون کی وفات ہو جائے اس کے بعد سال دو تین سال بھائی بہن کے خرچ خیالات ہو اور تیسری سال جا کر اس کے پاس جائے اور اس نے مصیبت بنا دیا ہے کہ اس نے مال پورا کرنے کے لیے شادی نہیں ہوتی یہ نفل نماز کے ہاں, ہاں، عباس مگر میں ہاں، جا جی، جی۔ جی۔ رہے اور خبر دیکھیے اگر یہ کتابوں نے لما دی نا